بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر تھرٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے جو پچھلا لیکچر کیا تھا ڈیٹا مائننگ کے بارے میں تھا اور that was a brief intro to data mining جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا مائننگ اتنا ہیوج سبجیکٹ ہے اتنا بڑا اور اس میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس کے اوپر پورا کورس کیا جا سکتا ہے تو اس بریف انٹروڈکشن کے بعد اس مختصر تعارف کے بعد ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے کچھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ سے اس کے بعد جب ڈیٹا مائننگ آتی ہے تو ڈیٹا مائننگ سے کیا کچھ کر سکتے ہیں لیکن میں بڑا مختصر طور پہ آپ کو بتایا تھا آج کا لیکچر اسپیسیفکلی ان ٹیکنیکس یا میتھڈس کے بارے میں ہے جو کہ ڈیٹا مائننگ میں استعمال کی جاتی ہیں اور وہ ٹیکنیکس اور میتھڈس اگر میں آپ کو بتاؤں گا صرف بتانے سے شاید آپ کو اتنی بات سمجھ نہ آئے اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ کچھ ریئل لائف یعنی کہ اصل زندگی کی آپ کو اپلیکیشنز بتاؤں اور یقیناً آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ کون کون سے مسائل ہیں ایسی کون سی مشکلات ہیں یا ایسے کون سے ہرڈلز ہیں کہ جن کو ڈیٹا مائننگ کے تھرو ریزالو یا سالو کیا جا سکتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ پہلے لیکچر کے بارے میں یاد کریں جو ویری فرسٹ لیکچر تھا کورس کا میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ کسی پروسپیکٹو امپلائر کے پاس جاتے ہیں یا جائیں گے یا آپ کئی پرپوزل فلوٹ کریں کسی انویسٹر کے پاس جائیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے یا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں یا ڈیٹا مائننگ یا ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میرے لیے کیا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے تو آج کے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسپیسیفکلی ان ٹیکنیکس اور میتھڈس کے بارے میں بتایا جائے جو کہ ذرا نان ٹیکنیکل سی اپروچ ہوگی آپ کی سمجھنے کے لیے سمپلسٹی کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشن بھی آپ کو بتائی جائیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں ان ٹیکنیکس کا تعارف بھی اور ان کی ایپلیکیشنس بھی جو سوال ہوں گے آپ ضرور پوچھیے گا نوٹس اور کتابوں کی مدد لیجیے گا تو شروع کرتے ہیں کلاسیفیکیشن جی ساتھیو تو کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی جو پراپرٹیز تھیں ان پراپرٹیز کی بیس پہ ہم نے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں ہم کو پہلے سے پتہ ہے یعنی کہ ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اب اگر آپ کے میٹرک میں اچھے اسکور تھے آپ کے ایف ایس سی میں اچھے اسکور تھے آپ کا جی پی اے اچھا جا رہا ہے یا آپ کہیں کام کرتے ہیں تو جو آپ کا پرائر ریکڈ ہے اس کی بیسس کے اوپر جو آپ کے اساتذہ ہیں جو آپ کی یونیورسٹی ہے جو آپ کا امپلائر ہے ان کو یہ پتا ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ خدا نخواستہ نہیں ہیں یا اچھے امپلائی ہیں یا اچھے امپلائی نہیں ہیں یہ ان کو کیسے پتا چلا یہ ان کو پچھلے ریکڈ سے پتا چلا ہے ان کو اس بات سے پتا چلا ہے کہ جو جتنے جتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے نکلتے رہے ہیں جو جو لوگ ان کے یہاں کام کرتے رہے ہیں اس کے جو پراپرٹیز تھیں یعنی کہ جو ایٹریبیوٹس تھے ان سے ان کو پتا چلا ہے یعنی کہ historical nature of the data history is the best predictor of the future اس سے پتا چلا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے کہیں پہ آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے یا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اس لیے کہ پروسپیکٹو امپلائر پچھلے ریکارڈ ڈیٹا کی بیسس کے اوپر یہ دیکھتا ہے کہ آپ پچھلے لوگوں کے مقابلے میں کیسی پرفارمنس دے رہے ہیں کیسا پرفارم کر رہے ہیں اس وقت کیسا پرفارم کر رہے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ کیسا پرفارم کریں گے اس ڈیٹا کی بیسس کے اوپر اس کا اندازہ لگانا یہ جو کلاسیفکیشن ہوتی ہے جس کو ہم کلاس بیسکلی کلاس میں بریک کر رہے ہیں کہ یہ ایک کلاس اچھے اسٹوڈنٹس کی ہے ایک اتنے اچھے کی نہیں ہے یہ اچھے امپلائی ہیں یہ اتنے اچھے امپلائی نہیں ہیں یہ اچھا فیکلٹی ممبر ہے یہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے تو یہ ایک طرح کی بائنڈری کہہ لیں ایسے آپ یہ ایپسلوٹ کلاسیفکیشن ہے یہ ایپسلوٹ گروپنگ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ there you are in this class اور گروپ اور you are in this class of اور گروپ یہ کلاسیفیکیشن ہے تو مثال کے طور پہ اچھے کسٹمرز کون سے ہیں یہ اچھے کسٹمرز ہیں جو اچھے کسٹمر اتنے نہیں ہیں وہ کون سے ہیں وہ یہ اچھے کسٹمر جو نہیں ہیں ایک اور بڑی آپ کو میں اس میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کسٹمر کی تو مثال آپ سمجھ چکے ہوں گے مثال کے طور پہ ایک نیوز کی ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت بڑی ویب سائٹ ہے دنیا بھر سے لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس ویب سائٹ کے لیے آرٹیکلس لکھتے ہیں خبریں لکھتے ہیں کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ آیا ہے یہ جو پیج آیا ہے اس پیج کو ویب پیج کے کس ہائرکی میں کس لیول میں لگایا جائے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ آرٹیکل یا رپورٹ یہ سپورٹس کے سیکشن میں جانی چاہیے یا اس کو لا کے سیکشن میں جانا چاہیے یا اس کو پالیٹکس کے سیکشن میں جانا چاہیے یا کسی اور سیکشن میں جانا چاہیے تو ساتھیوں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ڈزنز میں یا ہنڈریڈز میں ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں تو ان کو اگر انسان بیٹھ کے سارٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس لیے جو کلاسیفیکیشن ٹیکنیکس ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کو سکین کرتی ہیں اس کو پروسیس کرتی ہیں اور آگے یہ چیز چلتی کیسے ہے میں انشاءاللہ شاء آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا تو اس پروسیسنگ کے بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر لا میں جائے گی یہ خبر سپورٹس میں جائے گی یہ خبر پالیٹکس میں جائے گی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ صرف کی ورڈ کی بیس پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی ڈاکیومنٹ میں اگر کرکٹ کا لفظ زیادہ آ رہا ہے تو اس کو اسپورٹس میں ڈال دیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ہو جس کا کرکٹ یا موسم کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھی تعلق ہو اس خبر کے اندر تو اس کی جو موسٹ اپروپریٹ جگہ ہے وہ شاید اسپورٹس نہ ہو تو یہ یعنی کہ کلاسیفیکیشن ہے اس کو ابھی ہم بائنری طور پہ ڈسکس کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب میں ایک ایک کر کے آپ کو یہ ٹیکنیکس یا میتھڈس بتاتا ہوں ڈیٹا مائننگ کے اور اپروچ کیا ہے کہ ان ٹیکنیک سے کون سے مسائل مسئلے سالو کیے جا سکتے ہیں اس لیے you have to be a problem solver یہ بتانا تو بہت آسان کام ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے لیکن پرابلم سالو کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں ایسٹیمیشن ایسٹیمیشن کا کیا مطلب ہے ایسٹیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کلاسیفکیشن میں کام کیا تھا کلاسیفکیشن میں بائنری طور پہ اسائنمنٹ کی ہوئی تھی بائنری اسائنمنٹ کا کیا مطلب تھا کہ یا تو یہ اس کیٹیگری میں ہے یا یہ اس کیٹیگری میں ہے یعنی کہ جو اسائنمنٹ کی ویلیو تھی that was integer in nature اس کو ایبسلوٹلی بائنڈری ہونا اس کا ضروری نہیں ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ یا برا اسٹوڈنٹ اچھا کسٹمر یا برا کسٹمر بلکہ اس کی بہت سی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ excellent very good good satisfactory poor وغیرہ وغیرہ لیکن ساری ایپسلوٹ کیٹیگریز ہیں جب ہم ایسٹیمیشن کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ماڈل فارم کیا جاتا ہے ایک میکینزم فارم کیا جاتا ہے اور وہ ماڈل جو ہے اس میں اس ڈیٹا کی انالیسس کی جاتی ہے اور وہ ماڈل بھی ڈیٹا کو دیکھ کے ہی بنایا جاتا ہے ڈیٹا سے ہی وہ ماڈل بنتا ہے فرق یہ ہے کہ جو ڈیٹا میں پراپرٹیز ہیں جو کہ ریلیشن شپس اس کے اندر موجود ہیں اس کی بیسس پہ یہ ماڈل بنتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ماڈل ہے اس میں آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں ریکارڈس کو اور یہ جو ریکارڈس کی کیٹیگرائزیشن ہے یہ ایپسلوٹ کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی ایپسلوٹ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ انٹیجر بیس نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ایک ریئل نمبر ہوتا ہے which is usually between zero and one اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہے اس ریکڈ کی یا اس ٹپل کی یا اس کسٹمر کی یا اس اسٹوڈنٹ کی یا اس امپلائی کی اس گروپ میں جانے کی یا اس گروپ میں جانے کی کیا پرابیبلٹی ہے تو پتہ ہے چلا کہ یہ زیادہ فلیکسیبل اپروچ ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کا فائدہ کس طرح سے اس کا فائدہ یہ ہے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اگر تو یہ ریئل نمبر ہے ٹھیک ہے نا جی بٹوین زیرو اینڈ ون ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو اس کلاس میں ہونا چاہیے یا اس کلاس میں ہونا چاہیے why not in two classes why not in more than two classes تو اس کا بڑا آسان جواب ہے اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہو رہی ہے یہ ایک تھریشورڈ رکھ لیا جاتا ہے تھریشورڈ کا مطلب ہے کہ ایک لیول ہے کہ اگر یہ جو ایسٹیمیٹڈ ریئل نمبر ہے اگر ایک تھریش کو کراس کرے گا یا ایک ویلیو کو کراس کرے گا تو پھر کلاس اسائنمنٹ یہ ہوگی ورنہ کلاس اسائنمنٹ یہ ہوگی ایک میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اگر کبھی آپ پاکستان کی ایٹلس کھول کے دیکھیں ایٹلس آف پاکستان اس میں آپ کو ریجنز نظر آئیں گے اس میں آپ کو موسم کے لحاظ سے کلائمیٹک ریجنز نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں ایک ہوگا جی سیویئر کولڈ پھر ایک ہوگا کول cool ہوگا پھر ہو سکتا ہے کہ وارم ہو پھر ہاٹ ہو تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں جائیں سے وارم سے ہاٹ سے ایک دم آپ کو جھٹکا لگے کہ جی آپ تو وارم میں تھے اچانک ہاٹ میں آ گئے یا کول cool سے آپ ویری کولڈ میں جائیں تو سڑک پہ کوئی آپ نے لان لائن کراس کیا آپ نے اچانک آپ نے کہا او ہو یہ تو ہم جو ویری کولڈ میں آ گئے آپ نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ہوگا یہ ایگزیکٹلی exactly اسی طرح کی ایسٹیمیشن ہے کہ اگر ٹیمپریچر ایوریج ٹیمپریچر سے فائیو ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو مے بی اس سے اوپر اوپر جو ٹیمپریچرز ہیں وہ کول میں چلے جائیں گے ایوریج اور جو اس سے نیچے نیچے ہیں شاید وہ کولڈ میں چلے جائیں تو اسی طرح سے ایسٹیمیشن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے زیادہ فلیکسیبل اپروچ ہے اس میں ایک اور ایشو جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھریش کو موو کریں گے ٹھیک ہے نا جی کہ اس پہ کول cool رکھنا تھا اس پہ کولڈ رکھنا تھا یا اس پہ وارم یا اس پہ ہاٹ رکھنا تھا جب آپ تھریش کو موو کریں گے تو پھر جو ٹپلس تھے یا ریکڈس تھے ان کی بھی جو گروپنگ ہے جو جس کلاس کو آپ نے سائن کیا تھا وہ بھی چینج ہو جائے گی اور ایسا شاید ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ جو آج کل کی دنیا میں جو چیز کانسٹنٹ ہے وہ صرف چینج از کانسٹنٹ تو one should be in step with the changes امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اس کی ٹیکنیک یا میتھڈالوجی ہے پرڈکشن کیا ہے اچھا جب ہم پرڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی پرڈکشن نہیں ہے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ جی آپ کی فلاں لکیر ادھر کہتی ہے تو پھر یہ بات ہوگی ٹھیک ہے جی یا آپ فلاں جو تھے نا وہ کمری مہینے کے فلاں زوڈیک سائن میں فلاں دن دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے یہ ہم اس پرڈکشن کی بات نہیں کر رہے ہم ایک بڑی سائنٹیفک قسم کے انوائرمنٹ میں ہیں ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں اس پرڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایونٹ یا کسی کسٹمر کو کسی گروپ میں جانے کی یا کوئی چیز کرنے کی پراببلٹی کیا ہے آپ میری بات سمجھیں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو کسٹمر ہے یہ کس کلاس میں جائے گا یہ کس گروپ میں اسائن کیا جا سکتا ہے بات نہیں سمجھ آئی آپ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم جو پہلے ہم نے ریزننگ استعمال کی تھی اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اب ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے ماڈل استعمال کیا تھا جو کہ ہم نے آف کورس ریکڈس کو لے کے یا ان کو دیکھ کے استعمال کر کے پروسیس کر کے ماڈل بنایا تھا اس ماڈل نے ہمیں رزلٹس نکال کے دیے ہمیں کہا کہ جی یہ جو شخص ہے یا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی یہ کلاس ہونی چاہیے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کی یہ کلاس ہونی چاہیے اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسی ڈیٹا سیٹ میں سے جس میں سے ڈیٹا نکال کے ہم نے یہ رول بنایا تھا یہ کلاس اسائنمنٹ کی تھی اسی میں سے ایک اور سیٹ نکالا اور اس کو ہم نے ٹیسٹ سیٹ کا آپ میری بات سمجھیں نہیں سمجھے چلے میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے اس کے ہم نے دو حصے کر لیے ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ سیٹ ایک کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ سیٹ یہاں تک بات سمجھیں جو ٹریننگ سیٹ تھا اس کی بیس پہ ہم نے ماڈل بنایا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ماڈل کا کیا مطلب ہے آپ بے فکر ہو جائیں ریلیکس کریں میں آپ کو اچھی تین چار مثالیں دے کے گرافکس کے ساتھ سمجھاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے ماڈل کیا ہوتا ہے تو جو ٹریننگ سیٹ کے ساتھ ماڈل بنایا ٹھیک ہے نا اس نے کچھ آپ کو بتایا کہ جی یہ پراپرٹیز ہوں تو یہ کلاس ہوتی ہے یہ پراپرٹیز ہوں تو یہ کلاس ہوتی ہے اب آپ نے جو بقایا ڈیٹا تھا جس کو کہ میں ٹیسٹ سیٹ کہہ رہا ہوں اس اس کی آپ کو پتا تھا کہ گروپنگ کیا ہے ٹھیک ہے نا جی کلاسز کون سی ہیں اس پہ آپ نے وہ رولز استعمال کیے اب ہو سکتا ہے کہیں آپ کے رول چل جائیں ہو سکتا ہے کہیں آپ کے رول نہ چل سکیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹریننگ سیٹ کیسا تھا آپ کی ماڈل بنانے کی میتھڈالوجی کیسی تھی جو آپ نے ٹریننگ سیٹ استعمال کیا اس کا سائز کتنا بڑا تھا اور جو ٹیسٹ سیٹ استعمال کریں اس کا سائز کتنا بڑا تھا بہت سارے فیکٹرز ہیں اس پہ پورا دو تین لیکچر اس کے اوپر ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم ہم اس پہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ جو ایکوریسی آئی آپ کے ریزلٹس کی that is the confidence level وہ یہ بتاتی ہے آپ کو ایکوریسی یا پرڈکشن کہ جو آپ رول بنا رہے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں اب آپ کے پاس ایک ایسا کسٹمر آتا ہے یا آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں یا آپ ایک ایسے ایونٹ کو دیکھتے ہیں جو نہ تو ٹیسٹ سیٹ کے اندر تھا اور نہ وہ ٹریننگ سیٹ کے اندر ہے اب جو آپ نے کانفیڈینس لیول ڈیولپ کیا تھا ٹیسٹ سیٹ کو استعمال کر کے اوور دا ماڈل اس کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پرابیبلٹی ہے اس ایونٹ کے ہونے کی ابھی بات سمجھ نہیں آئی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک مثال بڑی سادی سی ہے یہی چیز کو کہتے ہیں ذرا سا ٹیکنیکل لفظ ہے لیکن ٹیکنیکل لفظ جاننے بھی ضروری ہیں اسے کہتے ہیں پروپینسٹی ٹو بائے آپ میری بات سمجھیں پروپینسٹی ٹو بائے اس کا مطلب یہ ہوا یا پروپینسٹی ٹو اسپینڈ یا آپ یہ کہہ لیں propensity to use something ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کسٹمرز ہیں یہ ایک اگلے چھ مہینے میں کتنے خرچ کریں گے پیسے ہماری کتنی پروڈکٹس خریدیں گے اگر میں ایک موبائل ٹیلی فون کمپنی ہوں تو ہمارے کتنا ریونیو ہمارے لیے جنریٹ کریں گے میری بات سمجھ رہے ہیں یہ پرڈکشن ہے مثال کے طور پہ ایک موبائل فون کمپنی ٹاور لگاتی ہے اس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ اس کا رینٹ ہے اس کی رننگ کاسٹ ہے تو جو پرڈکشن ہے اس کی پہلے کی جائے گی انالیسس کہ اس علاقے سے آئندہ چھ مہینے میں کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اور کتنے عرصے میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ میٹ ہو جائے گی اور ریکرنگ کاسٹ نکالنے کے بعد ہمیں کتنا منافع ہوگا یہ ساری انالیسس پہلے کی جاتی ہے دس از پرڈکشن اور یہ انالیسس اس طرح نہیں کی جاتی کہ آپ کا خیال ہے آپ کی گٹ فیلنگ ہے نہ نہ نہ ایسے نہیں ہوتا ہے یہ ڈیٹا کو لے کے چلیں گے ڈیٹا میں جو پرائر ریکڈز ہیں جو پراپرٹیز ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا اس کی بیسس پہ ہوگا یہ اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں آپ ہسٹوریکل ڈیٹا دس سال کا لینا ہے پانچ سال کا لینا ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ ڈسکس کرنے کی اب ہم اگلی ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اور کون سی پرابلمز ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ سے سالو کی جا سکتی ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں مارکیٹ باسکٹ انالیسس یہ تو ایک کانسیپٹ کا نام ہے مارکیٹ باسکٹ انالیسس کے بارے میں میں نے کچھ آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا ایک لیکچر میں آج میں آپ کو تھوڑا زیادہ بتاؤں گا مارکیٹ باسکٹ انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ میری اگر ایک چین ہے سپر سٹورز کی جہاں پہ ہر سٹور میں پانچ دس ہزار آئٹمس پڑے ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ میرے یہاں سے آئٹمس خریدتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی ایسے اسٹور میں جائیں جہاں سے آپ پانچ دس آئٹم خریدیں تو ان کو ہاتھوں میں لے کے تو فرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے شاپنگ بیگ تو وہ جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تب ملتا ہے تو وہاں پہ ٹوکریاں پڑی ہوتی ہیں باسکٹس ہوتی ہیں کچھ ٹوکریوں کا آپ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں کچھ ریڈی ٹائپ ہوتی ہیں ان کو آپ دھکا لگاتے ہیں تو آپ ان کے اندر سامان چیزیں ڈال لیتے ہیں تو مارکیٹ باسکٹ انالیس کا مطلب یہ ہے کہ کون سے آئٹمس لوگ ایک ساتھ خریدتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو لے جائیں تو وہ جو آئٹم ٹوکری میں ڈالیں گے وہ کچھ اور ہوں گے جو کہ آئٹم آپ ڈالیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو جو آئٹم ساتھ خریدے جا رہے ہیں ان کا بہت سی چیزوں سے تعلق ہے کہ خریدنے والے کون ہیں موسم کون سا ہے وقت کون سا ہے آئٹم کون سے ہیں تو یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں ڈسیزن میکرز یہ وہ باتیں کیوں جاننا چاہتے ہیں سوچیں وہ باتیں اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چلے کہ کون سے آئٹم ساتھ بکتے ہیں تو وہ کورسپونڈنگ پروموشنل اسکیم چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یا کچھ ایسے چیزوں کو بنڈل کر سکتے ہیں آپس میں جو ویسے نہ بکتی ہوں لیکن ان کے ساتھ بنڈل کر دیں جن کے ساتھ کچھ ان کا تعلق بنتا ہو تاکہ یہ بھی چیزیں ساتھ بکنا شروع ہو جائیں یا اس کے علاوہ انہوں نے انوینٹری مینجمنٹ کرنی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کون کون سے آئٹم بکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور ابھی اگر اس آئٹم کی سیل اس طرح جاری ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ باقی آئٹمس کی سیل پہ اس سے کیا فرق پڑے گا یا اس کے علاوہ اور بہت سی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں اس کی اپلیکیشنز مثال کے طور پہ کہ اگر کچھ آئٹم ساتھ بکتے ہیں اور اسٹور میں ایک آئٹم یہاں رکھا ہوا ہے ایک آئٹم یہاں رکھا ہوا ہے تو ان کی جگہ چینج کی جائے ان کو ساتھ لا کے رکھ لیا جائے تاکہ خریدار کو سہولت ہو ٹھیک ہے نا جی نہ صرف سہولت ہو بلکہ چونکہ وہ آئٹم ساتھ بک رہے ہیں اس لیے اگر خریدار نے ایک آئٹم خرید لیا ہے اور اس نے دوسرا آئٹم بھی اس طرح کا خریدنا ہے اس طرح کا یہ جو اس کے ساتھ بکتا ہے اگر اس کو وہ آسانی سے مل جائے گا تو دونوں آئٹمس کی سیل زیادہ ہو جائے گی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ سارے وہ سوال اور سارے وہ ڈومینز اور اپلیکیشنز ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ کے تھرو کی جاتی ہیں جو میں آپ کو یہ بتا رہے باتیں بتا رہا ہوں یہ جو اپلیکیشن ٹیکنیکس بتا رہا ہوں جن سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی تھوریٹیکل چیز نہیں ہے یہ بڑی پریویلنٹ چیزیں ہیں یہ مارکیٹ میں بالکل ہو رہی ہیں ان کے ٹولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ ذرا آپ کے سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو ایک نظر آپ اسکرین پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ جیسے کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک مارکیٹ باسکٹ ہے ایک باسکٹ ہے اس میں آئٹمس پڑے ہوئے ہیں اے بی سی اور کچھ اور بھی آئٹمس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اب آپ مزید جب دیکھیں گے اسکرین پہ اب آپ کے سامنے کچھ اور آئٹمس آ چکے ہیں یہ آئٹمس جو ہیں یہ پوائنٹ کر رہے ہیں دو گروپس آف آئٹمس ہیں ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے ایک رائٹ right سائڈ پہ ہے تو جو لیفٹ سائڈ کے آئٹم ہیں وہ ان آئٹمس کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ لیفٹ سائڈ کا آئٹم خریدیں گے تو آپ رائٹ right سائڈ والا آئٹم بھی خرید لیں گے یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ ایک نمبر ہے یہ نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ آپ آ چکا ہے اس کو آپ دیکھیں یہ اس طرح پتا چلا ہے کہ they are a significant of people جب انہوں نے آئٹم اے اور آئٹم بی خریدے تو انہوں نے آئٹم سی بھی خریدا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا کے اندر یہ چیزیں ڈیٹا میں ہڈن تھیں آپ یہ کیا کیوری لکھ کے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ آئٹم خریدا اور یہ آئٹم خریدا تو پھر کون سا آئٹم خریدنا ہے ہاں اگر آپ چاہیں آپ یقیناً ایگزاسٹیولی بروٹ فورس کیوری لکھ سکتے ہیں ذرا سوچیں کیوریز بنیں گی کتنے پہلے تو آپ کہنا کہ جی ون ٹو ون دیکھیں پھر کہیں جی پہلے ایک لیا پھر دو لیے پھر ایک لیا پھر تین لیے پھر آپ کہیں جی دو لیا پھر تیسرا آئٹم کون سا ہے اس کی کمبینیشن دیکھیں آپ اس کی تو non polynomial number of combination ہے میں بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر سو آئٹمس بھی ہوں تو یہ تو بہت بڑا نمبر بنے گا آرام سے یہ ملینز اور بلینز میں چلا جائے گا میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا آپ کو آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو جس اسٹور میں ہزاروں کے حساب سے آئٹم ہے یا چلیں سینکڑوں کے حساب سے آئٹم ہے وہاں تو ایسی کیوریز نہیں لگ سکتے آپ میری بات سمجھیں تو یہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ باسکٹ انالیسس اس کا ایک اور بھی نام ہے ایک اور طریقے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا وہ کیا نام ہے اور اس طریقے کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو اس کو ایک اور نام سے پکارتے ہیں وہ ہے فائنڈنگ دا ایسوسیشن رولس مطلب یہ ہے کہ کون سے آئٹم ایسوسیٹیڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل ایک ہارڈ ویئر کی دکان ہے ہارڈ ویئر کی دکان میں جب کوئی رنگ خریدنے جائے گا رنگ خریدے گا تو عام طور پہ برش بھی خریدے گا اور جب وہ برش خریدے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کچھ اور بھی چیزیں خریدے سینڈ پیپر خریدے صاف کرنے کے لیے بات سمجھ لیں یا اگر کوئی اگر کچھ کیلے لے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اسپیشل قسم کے واشر بھی ساتھ خریدے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزوں میں ایسوسیشن ہوتی ہے کچھ ایسوسیشن تو ایسی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ایک مطلب نان ٹریویل سی چیز ہے نہ پتا ہونا جو ہے نا وہ نان ٹریویل ہے پتا ہونا اس ٹریویل تو یہ ہم کیسے کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں finding the association rules finding the rules اور ڈسکورنگ دا رولس اس کا کیا مطلب ہے پہلے میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں اسکرین پہ اس ٹیبل کو دیکھیں پھر اس کو ایکسپلین کریں گے یہ یہاں پہ ایک ٹیبل ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کالمز ہیں عام طور پہ ڈیٹا بیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کالم میں ملٹیپل انٹریز پڑی ہوں ایسا یقیناً نہیں ہوتا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے ٹی آئی ڈی کا مطلب over here transaction ID ہے تو آپ دیکھیں یہ عام طور پہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ماسٹر ڈیٹیل ٹائپ انوائرمنٹ میں اسٹور کیا جاتا ہے جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ جو پہلی رو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جی بریڈ ہے کولا ہے اور ملک خریدے گئے ہیں ایک یعنی کہ رسید نمبر کے ساتھ اس کے بعد باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ آئٹمس کے کالم کی انالیسس کریں تو آپ غور کریں گے کہ جب بھی ملک خریدا گیا ہے تب کولا بھی خریدا گئی ہے یا گیا ہے ٹھیک ہے بلکہ جو زیادہ اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈائپر خریدے گئے ہیں اور ملک خریدا گیا ہے تب جوس بھی خریدا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امپلیکیشن یہاں دکھائی ہوئی ہے ڈائپر ملک امپلائے جوس یہ زیادہ اسٹرانگ امپلیکیشن ہے کہ جوس امپلائے ملک ڈائپر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ایک میں بات واضح کرتا چلوں کہ ڈائپر کس کو کہتے ہیں ڈائپر کا مطلب جو کہ آسان ہے اردو میں وہ پوتڑے کو کہتے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کو پوتڑے باندھے جاتے ہیں جن کو نیپیز بھی کہتے ہیں تو ڈائپرس کے ایک پیکج ہوتا ہے جس میں کہ بہت سارے پوتڑے ایک ساتھ رکھ کے بند کیے ہوتے ہیں غیر استعمال شدہ تو ہم جس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں یہ ایک بیکری نہیں ہے کیونکہ عام طور پہ بیکریوں میں ڈائپرز یا پوچڑے نہیں بیچے جاتے بچے بلکہ یہ کسی جنرل سٹور کی بات ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹل سٹور کی بات ہو رہی ہے جہاں مختلف قسم کے آئٹمس پڑے ہوئے ہیں تو اس میں انٹرسٹنگ ڈسکوری کیا ہے ڈسکوری یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی ڈبل روٹی خریدتا ہے تو اس کے ساتھ انڈے خریدے جاتے ہیں یا مکھن یا جیم خریدا جاتا ہے یا دودھ خریدا جاتا ہے تو جو یہاں پہ ڈسکوری ہے ایسوسیشن رول کی وہ یہاں پہ ایک عجیب سی ڈسکوری ہے کہ دو ایسے آئٹم ساتھ بک رہے ہیں جن کو تو ویسے ایک ساتھ بکنا بھی نہیں چاہیے اور نہ صرف وہ ساتھ بک رہے ہیں بلکہ وہ ایک تیسرے آئٹم کو بھی امپلائی کر رہے ہیں اور بڑی اسٹرانگ امپلیکیشن ہے ڈیٹا کے بیس کے اوپر تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے ایسوسیشن رول کی اس لیے کہ on the face of it ان چیزوں میں بظاہر کوئی تعلق نہیں لگتا اس میں یہ ایسا کیوں ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا یہ بات امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اب میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک یا سوال کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اس کی امپورٹنس کی وجہ سے تو اگلی ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اور ہمارے لیے ڈیٹا مائننگ کیا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگلی ٹیکنیک وہ کیا ہے کلسٹرنگ ہے جی کلسٹرنگ کا کیا مطلب ہے ذرا آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے غور سے کلسٹرنگ سے یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو سیگمنٹس ہیں یا جو ڈیٹا سیٹس ہیں دے آر اپرنٹلی ہیٹروجینیس فرق فرق ہیں ٹھیک ہے جی کلسٹرنگ نے یہ کرنا ہے کہ ان سیگمنٹس میں یا ان ڈیٹا سیٹس کے جو آپس میں ریلیشن شپس ہیں ان کی بیسس کے اوپر ان ان ہیٹروجینیس یعنی کہ جو مختلف مختلف ہیں ڈفرینٹ ہیں ایک جیسے نہیں ہیں سیگمنٹس ان کی ایسی کوئی ری گروپنگ کرنی ہے کہ جو نئے گروپس بنے وہ بہت زیادہ ہوموجینیس ہوں ہوموجینیس کا کیا مطلب ہے وہ بہت زیادہ ایک جیسے ہوں آپ بات سمجھے کیا مثال دوں میں آپ کو اس کی مثالیں تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے سے فار ایگزامپل اصل میں سامنے کی بات ذرا غلط ہے کیونکہ ہم ڈیٹا کو دیکھ نہیں سکتے ڈیٹا جب بہت زیادہ ہو انٹل اینڈ انلیس کوئی ہم ڈیٹا ویژلائزیشن کریں which is beyond the scope of this course تو مثال کے طور پہ اگر ڈیٹا سیٹس تھا ایسے آئٹمس کے بارے میں تھا جن آئٹمس کے جو رنگ تھے وہ ان کے شاید لال رنگ تھے ٹھیک ہے جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور وہ شاید فرق بھی بہت لگتے تھے لیکن جب ان کی ری گروپنگ کی تو پتہ یہ چلا کہ جو لال گلابی اور مختلف رنگ کی چیزیں ہیں وہ اصل میں شاید کچھ تو سیب تھے جو کہ پیلے رنگ کے بھی تھے جو کہ لال رنگ کے بھی تھے جو کہ شاید سبز رنگ کے بھی تھے تو بظاہر تو وہ چیزیں فرق تھیں ہیٹروجینیس تھیں لیکن وہ اصل میں ایک ہی تھیں یعنی کہ سیب کے علاوہ اور بھی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں ناشپاتیاں بھی ہو سکتی ہیں یا ایسے فروٹ ہو سکتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے بھی ہوں کچھ نہ بھی لگتے ہوں تو یہ تو کام کیا کلسٹنگ نے یعنی کہ کلسٹنگ نے جو بظاہر چیزیں فرق تھیں دیکھنے میں فرق لگتی تھیں ان سب کو اس طرح سے ری گروپ کیا کہ وہ ایک جیسے گروپ بن گئے ٹھیک ہے یہ کام مشکل کیوں ہے یہ کام خاصا مشکل ہے یہ اس لیے مشکل ہے کہ جب ہم نے کلاسیفیکیشن کی بات کی تھی تو ہم کو پتہ تھا کہ جی یہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں یہ اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں یہ اچھا کسٹمر ہے یہ اچھا کسٹمر نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے سے اگر فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو جی یہ فیکلٹی کے تین گروپس ہیں ایک بہت اچھے ہیں ایک درمیانے ہیں ایک بس گزارے لائق ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ صرف یہ پتا تھا کلاسیفیکیشن میں کہ کلاسز کتنی ہیں بلکہ ان کی پراپرٹیز بھی پتہ تھی کلسٹرنگ میں ایسا نہیں ہوتا کلسٹرنگ میں نہ تو آپ کو گروپس کے بارے میں پتا ہے تعداد نہ ان کی پراپرٹیز کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ کے پاس کلسٹرنگ کے ریزلٹس آ گئے کلسٹرنگ ہو گئی اب ایک اہم کام جو آپ نے کرنا ہے جس کے لیے آپ کو بزنس نالج چاہیے جس کے لیے آپ کو ڈومین نالج چاہیے آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ اس سے مطلب نکالنا ہے کہ یہ جو کلسٹرنگ ٹیکنیک نے گروپنگ کر دی ہے اس گروپ کا کیا مطلب ہے آپ میری بات سمجھیں اس گروپ کا مطلب کیا ہے یہ اس گروپ میں کا سگنیفیکینس کیا اس کے لیے آپ کو مزید اس کی انالیسس کرنی پڑے گی مزید ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا پڑے گا ہر گروپ کو اور یہ پہلا سٹیپ بھی ہو سکتا ہے ٹو ورڈس مارکیٹ سیگمنٹیشن بلکہ یہ پہلا سٹیپ بھی ہو سکتا ہے ٹو ورڈس کلاسفیکیشن کہ پہلے آپ کلسٹرنگ کر کے سمجھ لیں نا میری بات آپ کلسٹرنگ کر کے آپ کلاسز ڈسکور کریں ان کی پراپرٹیز کی بیسس کے اوپر ان کو انٹرپریٹ کریں آپ سمجھ لیں کہ اس کلاس کا یہ مطلب ہے سمجھ گئے اور اس کے بعد اس کو ایز ان پٹ استعمال کریں کلاسیفیکیشن میں اور باقی ڈیٹا کی کلاسیفائی کریں کلاسیفیکیشن کریں پتا چلا کہ clustering is at a higher level not only in terms of complexity but also because it leads to classification بات سمجھیں آپ میری اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کلسٹرنگ کی کیا مثالیں ہیں کلسٹرنگ کی مثال تو یہ ہے کہ اپنے مارکیٹ کے بارے میں جان لینا مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو ساری اصلی مثالیں دے رہا ہوں میں کمپنیز کے نام نہیں لے رہا میں آپ کو جاگرافی نہیں بتا رہا علاقے کے بارے میں نہیں بتا رہا لیکن یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس میں خیالی بات کوئی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ نوئنگ اور discovering about a market segment مطلب ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی تھی اس نے دیکھا کہ ایک گروپ آف کسٹمرز ہیں جن کی کہ لانگ ڈسٹینس کال زیادہ ہیں لانگ یعنی کہ بجائے وہ کہ شہر کے اندر کال کرنے کے ود ان دا سٹی سے فار ایگزامپل کراچی میں بجائے کراچی میں کالز کرنے کے وہ زیادہ کالز وہ شاید لاہور میں کر رہے ہیں یا پنڈی میں کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ کر رہے ہیں یا جو لوگ لاہور میں ہیں وہ زیادہ بجائے لاہور میں کالز کرنے کے کراچی میں کر رہے ہیں یا پشاور میں کر رہے ہیں یا ایپٹ آباد میں کر رہے ہیں یعنی کہ لانگ ڈسٹینس کال زیادہ تھیں ایک ایسا گروپ کلسٹر ہوا اور جب اس کی انہوں نے اس کلسٹر کی مزید انالیس کی تو پتا ہے چلا کہ یہ جو گروپ ہے دے آر انمپلائڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انپلائڈ ہو اس نے لکھا ہے اپنی امپلائمنٹ اسٹیٹس میں ان امپلائڈ ہے جو انمپلائڈ ہو وہ کالز کیسے کر سکتا ہے اتنی زیادہ پتا چلا کہ وہ اسٹوڈینٹس ہیں آپ کی طرح کے اسٹوڈینٹس ہیں جو گھروں سے دور یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں اور گھروں کو کال کرتے ہیں تو یہ ایک ڈسکوری ہے یہ ایک کلسٹر کے تھرو پتا چلا آپ کو اور جب اس کی انٹرپریٹیشن کی تو مطلب پتا چلا تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں this is an example application of clustering ہاں اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے ایسی پروموشنل اسکیمس بنا سکتی ہے ایسی کمپین چلا سکتی ہے جو کہ صرف ان کو ٹارگٹ کرے گا ان اسپیسیفک کسٹمرس کو آپ کو اسٹوڈینٹس کو ایک تو یہ بات گئی کلسٹرنگ کا استعمال انشورنس کے اندر بھی ہے مثال کے طور پہ انشورنس میں اس کا استعمال یہ ہے کہ ایسے کون سے گروپ ہیں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے انشورنس کلیمز زیادہ ہوتے ہیں آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ایک دنیا کے ایک ملک میں بڑے ترقی یافتہ ملک میں کلسٹرنگ کو فارمر انشورنس کی جو ابیوز تھی اس کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ڈیٹا مائننگ کو وہ کس طرح سے کہ ایسی آئیڈینٹیفائی کیے گئے کسان فارمرز بڑے بڑے یعنی کہ جو بڑے ہیوج فارمرز تھے کہ جن کی بہت زیادہ انشورنس کی آتی تھیں کلیمز کہ جی فصل ہماری ضائع ہو گئی تو پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جی ہم جس موجودہ حال میں ہم نے فصل کو رکھا ہوا ہے یا اس کو ٹریٹ کیا ہے اگر اس کو ہم اسی طرح کنٹینیو کریں تو ییلڈ ہماری شاید اتنی زیادہ نہ ہو اتنا ہمیں ریونیو نہ ملے یا ہمیں اتنا اور ایفرٹ کرنا پڑے گا تو وہ فصل کو کریش کرا دیا کرتے تھے فصل کو ضائع کر دیتے تھے کرا دیتے تھے اور ضائع کر کے جو ان کو انشورنس کا کلیم ملتا تھا وہ ایکچوئل ریٹرن سے زیادہ ہوتا تھا اس سے نقصان کس کو ہوتا تھا انشورنس کمپنی کو تو ڈیٹا مائننگ سے اس چیز کو نکالا گیا کلسٹرنگ سے اس چیز کو پتہ چلایا گیا اس کے علاوہ کلسٹرنگ کی بہت ساری مثالیں ہیں میں سب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا اس کے علاوہ یہ سٹی پلاننگ میں کلسٹرنگ کا استعمال ہے کلسٹرنگ کا استعمال جو ہے وہ جغرافک انفارمیشن سسٹمز میں ہے زمین لینڈ یوز کے ریفرنس سے ہے اس کا استعمال جو ہے وہ سائزمک ڈیٹا مائننگ کے اندر بھی ہے کہ آپ نے اگر مائننگ کرنی ہے مائننگ کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ بورنگ کی یعنی کہ فزیکل جو بورنگ ہوتی ہے اگر آپ نے بورنگ کرنی ہے تیل یا گیس نکالنے کے لیے تو کہاں پہ کریں جو ہیوج ڈیٹا نکلتا ہے یہ بیسکلی ایکسپوجنس کی جاتی ہیں اور سائزمک ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے اس ڈیٹا میں کلسٹرز فائنڈ کرنا یہ ایک یہ بھی ایک اس کی اپلیکیشن ہے اب میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں کلسٹرنگ کے بارے میں جو میں نے آپ سے کہا تھا نا interpretation of the result interpretability وہ ایک بڑی آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ مثال سے بتاتا ہوں تو اب اس کو ذرا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ایمبیگیوٹی ان کلسٹرنگ ایمبیگیوٹی کا مطلب ہے تھوڑی سی یعنی کہ غیر یقینی حالت یا غیر یقینی حالت اتنا مناسب لفظ نہیں ہے مطلب ہے کہ ذرا کلیئر نہ ہونا واضح غیر واضح زیادہ اچھا مثال ہے یا مبہم کہنا یہ بھی ایک اچھی مثال اچھا لفظ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ کہہ دینا جی یہ picture is worth thousand word اور یہ میں اکثر ہی کہتا رہتا ہوں آپ کو تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اسکرین کے کچھ یہ پوائنٹس ہیں یا جو آپ سرکلس کو دیکھ سکتے ہیں سالڈ سرکلس جو ہیں یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سرکلز ہیں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ کتنے کلسٹرس کو کورسپونڈ کرتے ہیں کتنے یعنی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم بات کرتے ہیں کلسٹرنگ میں گروپنگ ہوتی ہے اور چیزیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں بظاہر ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں وہ بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے وہ تقریباً ایک جیسی بھی ہیں تو اس کو غور کریں اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اسکرین پہ اب یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے سامنے دو گروپ بن گئے تو سوال یہ ہے کہ جو دو گروپ بنے ہیں یہ جو بڑے سرکلز بن گئے ہیں یہ آیا یہ دو کلسٹرز ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دو گروپ بن گئے آر دیز ٹو کلسٹرز ٹھیک ہے جی آپ سب کا خیال ہے کہ یہ دو کلسٹر ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں آگے دیکھیں اب دیکھیں جی یہ کتنے کلسٹر بن گئے لو جی یہ تو چار کلسٹر ہو گئے لو جی یہ تو چار سے چھ کلسٹر ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلسٹرز ہیں کتنے اس سوال کا جواب ایک جواب نہیں ہو سکتا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اپلیکیشن ڈومین کیا ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جن کو آپ نے کلسٹرز کہا تھا یعنی کہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ایک ریکرڈ کو کورسپونڈ کر رہا ہے ایک رو کو ٹیبل کی ایک رو کو کورسپونڈ کرا ایک پوائنٹ یا اس کے یہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایگریگیٹس رکھے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ جو ہے وہ کچھ سیل ریکڈس کو کورسپونڈ کرتا ہو ایک ہفتے کے ایگریگیٹ کو تو یہ مختلف چیزیں ان سب کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلسٹرز ہیں آیا دو ہیں چار ہیں یا چھ ہیں سوال یہ ہے کہ کتنے کلسٹر سے ہمارا مقصد حل ہوتا ہے بس یہی سوال ہے اسی کے جواب میں ساری بات ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد ہے جی ڈسکرپشن ایک اور جو ٹیکنیک ہے یا ایک اور یعنی کہ ڈیٹا مائننگ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے وہ ہم ڈسکرپشن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں میں آپ کو مختصر طور پہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ڈسکرپشن یہ ہے ٹیکنیک جو ہے یعنی کہ ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ایکسپلین کرے گا آپ کو بتائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ خود اس کو ایکسپلور کرتے جیسے کہ آپ نے اول ایپ میں کیا تھا کیوب بنایا اس کو ایسے دیکھا ایسے دیکھا ایسے دیکھا ہر طرح سے کیوب کو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا جی اب ہو سکتا ہے کہ آپ کیوب کو اس طریقے سے دیکھ ہی نہ رہے ہوں کہ جس کو دیکھنے میں آپ کو زیادہ کچھ انفارمیشن ملتی یا نالج ڈسکوری ہوتی تو یہ جو ڈسکرپشن والی ٹیکنیک ہے یہ آپ کو ایسے سوالوں کا جواب دے گی ایسی چیزیں آپ کو دکھائے گی آپ بات سمجھیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب اگر آپ غور کریں تو ہم نے مختلف قسم کے چیزیں دیکھی ہیں ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیٹا مائننگ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے یا میرے لیے ڈیٹا مائننگ سے کیا ہو سکتا ہے مختلف ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا اور سوالوں کے بارے میں بتایا اور اپلیکیشنز بتائیں آپ کو ڈیٹا مائننگ کی یعنی کہ جب آپ کہیں پہ امپلائمنٹ کے لیے جائیں یا اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ نے فائنل ایئر پروجیکٹ یا ایم ایس سی تھیسز یا آپ نے کچھ اور ریسرچ ایریا ڈیٹا مائننگ کا رکھنا ہے تو کون سی ٹیکنیک آپ استعمال کریں گے کون سا ایریا استعمال کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری ٹیکنیکس اور میتھڈز ہیں ان کو آپ ایویلیویٹ کیسے کریں گے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے یا چلے ہم اچھے برے کی بات نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کون سا بہتر ہے اور کون سا اتنا بہتر نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا ایویلیویشن کرائٹیریا کیا ہوگا جیسے کہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے میٹرکس کی بات کی تھی ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے کہ جب ہم ڈیٹا کی کوالٹی کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوانٹیفائی کرتے ہیں تو کچھ ڈیٹا میٹرکس کے بارے میں بات کی تھی یاد ہے آپ کو جس میں کہ ریشو کا ایک میٹرک تھا جس میں کہ میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن تھا جس میں کہ ویٹڈ ایوریج بھی تھا یاد آیا آپ کو ایگزیکٹلی exactly اسی طرح ہم ڈیٹا مائننگ میں ان میٹرکس کی بات کریں گے جس کی کہ بیسس پہ ہم یہ کہیں گے کہ کون سی ٹیکنیک اچھی ہے کس کی کیا لمیٹیشنز ہے تو ذرا ان میٹرکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمپیریزن آف میتھڈس ایکوریسی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یا چلے ہم سب ان کو ہم رینکنگ ان کی نہیں کرتے بلکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایکوریسی ہے ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دیکھنے کی جی بات فیوچر کی ہے جو کہ پرڈکشن کے ریفرنس سے آ رہی تھی کہ اگر آپ کے سسٹم نے یہ بتایا کہ پروپینسٹی ٹو بائی کیا ہے اور جو پروپینسٹی ٹو بائی تھی وہ اتنی نہ نکلی ٹھیک ہے نا جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا کوئی سیاسی ایونٹ ہو گیا کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو گیا یا کوئی جیوگرافک ایونٹ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ چیز نہ ہو سکی یہ تو بات پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل ہے لیکن جب آپ نے ماڈل بنایا ماڈل بنا کے اس کے بعد آپ نے جو ماڈل بنایا تھا ٹریننگ سیٹ کے اوپر ٹریننگ ڈیٹا پہ جب آپ نے ٹیسٹ ڈیٹا اس کے ساتھ چیک کیا ٹھیک ہے نا جی اس وقت جو آپ کی ایکوریسی نکلی وہ تو اچھی ہونی چاہیے نا اگر وہ اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو ٹیکنیک تھی کلاسیفیکیشن کی یا جو پرڈکشن کی ٹیکنیک تھی اس میں کوئی جھول ہے آپ میری بات یہ ایکوریسی ہے کہ کتنا صحیح طور پہ اس نے آپ کو بتایا کہ جی اس کی جو کلاس تھی وہ ایسی ہی کلاس تھی اب جو میں نے آپ کو ایکوریسی کے بارے میں بتایا ہے یہ ایکوریسی کا تعلق صرف کلاسیفیکیشن سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کلسٹرنگ سے بھی ہے کلسٹرنگ سے کس طرح سے ہے مثال کے طور پہ مجھے یہ پتا ہے سے فار ایگزامپل میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس میں کہ کچھ مریض ہیں جن کو کینسر ہے اور بس اللہ لوگوں بیمار بھی لوگ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے جو بہت سارے مریض ان کو کینسر نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں یا جو ان کے جو میڈیکل جو ایٹریبیوٹس ہیں میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتا ہاں ڈیٹا مائننگ تھوڑی بہت جانتا ہوں میں تو آپ نے یہ کیا کہ ایک کالم کو اڑا دیا اپنے ٹیبل میں سے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کن کو کینسر ہے اور کن کو کینسر نہیں ہے اب جو آپ کا باقی ڈیٹا تھا اس کی بیسس پہ آپ نے کلسٹرنگ کی کلسٹرنگ کرنے کے بعد اگر آپ کی ٹیکنیک اچھی ہے تو دو کلسٹر نکل آنے چاہیے ایک جو کہ کینسر والے مریض ہیں ایک جن کو کینسر نہیں ہے اب آپ یہ چیک کریں گے اس کالم کو استعمال کریں گے جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور دیکھیں گے کہ جن کو آپ کی کلسٹرنگ ٹیکنیک نے کہا کہ ان کو کینسر ہے what is the percentage of actual persons جو صحیح بتایا گئے تھے یہ ایکوریسی ہے ٹیکنیک کی تو آف کورس کلسٹرنگ میں ماڈل تو استعمال نہیں ہوتا تو ایکوریسی بہت ضروری ہے اور ایکوریسی کے لیے پہلے آپ کو سوال کا جواب آنا چاہیے بات سمجھ گئے آپ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کا سسٹم بہت اچھا ہے بڑا تیز ہے بڑا فرسٹ کلاس دوڑتا ہے کام کرتا ہے بڑا اچھا گرافیکل انٹرفیس ہے لیکن اگر جواب ایکوریٹ نہیں نکالتا تو ایسے سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے ایسی ایکسپرٹائز کا کوئی فائدہ نہیں اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اسپیڈ ہے اسپیڈ کا کیا مطلب ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نیڈ فار اسپیڈ یاد ہے آپ کو تو اسپیڈ سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے یا جو آپ کی کلاسیفکیشن کی ٹیکنیک ہے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے تو اگر آپ کے پاس دو ٹیکنیک ہیں ایک کی ٹائم کمپلیکسٹی آرڈر این ہے ایک کی آرڈر این لاگ این ہے تو اس میں سے زیادہ تیز ٹیکنیک کون سی ہے کون بتائے گا بالکل صحیح بتایا آپ نے order N is better than order N log N یہ کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی ہے تو اسپیڈ سے یہ مطلب یہ ہوا کہ سیدھی سی بات ہے اگر کسی ٹیکنیک کی ٹائم کمپلیکسٹی کم ہے پورین چھوٹا ہے تو جواب جلدی ملے گا اور جواب جلدی اس وقت کام کا ہے اگر جواب ایکوریٹ بھی ہے اس میں جو ایک بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی جیسے کہ بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ یعنی کہ بی ایس این میتھڈ اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ونڈو والا پروسیس تھا جو اسٹیپ تھا ونڈو والا اس کا جو کانسٹنٹ فیکٹر تھا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور شارٹنگ کا کانسٹنٹ فیکٹر چھوٹا تھا جبکہ جو ونڈو کا جو ٹائم کمپلیسٹی تھی وہ شاید کم تھی شارٹنگ سے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم یہاں اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف ثابت کر دینا کہ جی یہ آرڈر این ہے یا یہ آرڈر این کی پاور 1.5 ہے یہ کافی نہیں ہے اس سے بات نہیں بنے گی اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ what data mining can do for me اس وقت جو اینڈ یوزر ہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہے وہ ایک بزنس یوزر ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ جی کتنے ٹائم میں جواب ملتا ہے ایکچوئل کلاک ٹائم تو یہاں پہ صرف اور صرف ٹائم کمپلیکسٹی کو انالیسس کے طور پہ استعمال کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹس کو بھی دیکھنا ہے اور اس سے بڑھ کے یہ کہ امپیریکلی ٹائم کتنا لگتا تھا اس لیے کہ اسپیڈ جتنا جلدی جواب ملے گا وہ جو جو ڈسیزن میکنگ کا پروسیس ہے اس کو ٹوٹنا نہیں ہے اس لیے اسپیڈ از کریٹیکل امپورٹنٹ ہے سمجھے بات آپ یہ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ان کو کیسے کمپیئر کرنا ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور میتھڈس کو ان کو دیکھتے ہیں اسپیڈ کے بعد آتا ہے روبسنس اب ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب ہم نے پڑھا تھا ڈیٹا کلینزنگ کے بارے میں پڑھا تھا ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ مسائل ہیں مثال کے طور پہ ڈیٹا نوائزی ہوتا ہے ڈیٹا میں نوائز بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا ہے اس میں ڈیٹا مسنگ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ کے پاس کسٹمر uh, ٹیبل ہے یا آپ کے پاس ٹرانزیکشن ٹیبل ہے اور اس میں جو کسٹمر ہے اس کی جینڈر موجود نہیں ہے تو آپ اس کی نام کی بیسس کے اوپر جو تھے وہ جینڈر کو فل ان کر رہے تھے یا کسٹمر ٹیبل میں یا ٹرانزیکشن ٹیبل میں جو بھی ریلیونٹ ٹیبل تھا اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی جب ڈیٹا مسنگ ہوتا ہے تو وہاں کوئی گلوبل ویلیو ڈال دی جاتی ہے یا پھر کوئی مین ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو ساری بات یاد ہو گئی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا میں چیزیں مس ہونا از اے ریالٹی مس اور مسٹر کی بات نہیں کر رہے میں مسنگ کہ نہ ہونا موجود نہ ہونا اور آف کورس ڈیٹا میں نوائز بھی ہوتا ہے کہ نوائز کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ چیز غلط انٹر ہو گئی ٹھیک ہے جی یا بجائے فورٹین لکھنے کے فورٹی ون انٹر ہو گیا یا اور بھی اس طرح کی چیزیں میں نے بتائی تھیں آپ کو تو جو روبسنس کا جو میٹرک ہے یا جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ in the presence of missing data in the presence of noise آپ کا سسٹم کتنا چل کے کریکٹ جواب دیتا ہے جی بات سمجھیں آپ کا سسٹم کے مطلب یہ کہ جو آپ نے ٹیکنیک پرپوز ہے کسی کام کرنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہم جب کلاسفکیشن کی بات کرتے ہیں تو کلاسیفکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کلسٹرنگ کے کلسٹرنگ کے بے شمار طریقے ہیں تو اگر آپ ان میں سے کوئی طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں یا ڈیولپ کر کے کوئی پیپر پبلش کرنا چاہتے ہیں یا کسی پروسپیکٹو کسٹمر کے پاس وہ چیز لے کے جاتے ہیں in the form of a product تو وہاں پہ جب یہ ٹیسٹ ہوگا تو روبوسنس کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ جواب کتنا صحیح آتا ہے in the presence of missing data بعض techniques are very very prone to missing data بعض اتنی نہیں ہوتی لیکن ایسی ٹیکنیکس آپ کو تھوڑی ملیں گی جو ہر جگہ ٹھیک چلتی ہیں ایبسلوٹلی گڈ ٹیکنیکس یہ ذرا مشکل سے ملتی ہیں تو یہ تین پوائنٹس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں وچ از اسکیلیبلٹی اسکیلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسکیلیبلٹی ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے کانٹیکس کے اندر وہ امپورٹنٹ کیوں ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں جب میں نے لیکچر شروع ہی کیا تھا ڈیٹا مائننگ کا تو میں نے کہا تھا کہ motivation for data mining is the huge volume of data مطلب ہم گیگا بائٹس کی بات نہیں کرتے ہم ٹیرا بائٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا مائننگ کے لیے اسکیلیبلٹی تو بہت ضروری ہے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیکنیک ہے جو سے فار ایگزامپل کوڈریٹک جس کی ٹائم کمپلیکسٹی ہے اور اگر آپ کا ان پٹ سائز سے ہزار ہے تو اس نے ہزار کے لیے ایک ملین آپریشنس کیے اور اگر ایک آپریشن کو ایک مائکرو سیکنڈ لگتا تھا تو جواب آپ کے پاس ایک سیکنڈ میں آ گیا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس جو ریکارڈ سیٹ تھا وہ بجائے ہزار کے ایک لاکھ تھا یعنی کہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ تھا اب جب آپ کوڈیٹک کی بات کریں گے تو وہ کتنی بنے گی وہ بنے گی ٹین بلین آپریشنس اور اگر ایک آپریشن پہ ایک مائکرو سیکنڈ لگتا ہے مائکرو سیکنڈ تو آپ کے پاس دس ہزار سیکنڈ ہے اور اس سے آپ منٹس بنا لیں اور گھنٹے بنا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ریکارڈز آئے وہاں پہ جو ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک تھی وہ تو فیل ہو گئی ایکچولی ڈیٹا مائننگ کے کانٹیکسٹ میں جو کوڈریٹک ٹائم کمپلیکسٹی ہے یعنی کہ جو اسکوئر ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی اس لیے آپ کو میں نے بہت شروع میں کہا تھا شاید پہلے لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں جو اسکیل آف کمپلیکسٹی ہے for V L D B یعنی کہ ویری لارج ڈیٹا بیسز وہاں بہت بڑا فرق ہے زمین آسمان کا between quadratic and N log N تو اسکیلیبلٹی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک ہے جو بڑی ایکوریٹ ہے جو کہ بڑی فاسٹ ہے جو بڑی روبسٹ ہے لیکن جواب نکالتے نکالتے جو ہے نا وہ جی دن اور ہفتے نکل جاتے ہیں گزر جاتے ہیں تو ایسی ٹیکنیک کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے آپ میری بات سمجھیں تو یہ تو ہوگی اسکیلیبلٹی اسکیلیبلٹی کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں انٹرپٹیشن یا انٹرپریٹیبلٹی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب کلسٹرز بن جاتے ہیں جب کلسٹرنگ ہو جاتی ہے تو وہ جو کلسٹر اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جی تو انٹرپریٹیبلٹی اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس جو کلسٹر بن کے بھی آ گیا جلدی جواب میں بھی آ گیا لیکن وہ اس شکل میں ہے کہ اس کو مزید آپ نے پروسیس کرنا ہے ہو سکتا ہے اس پہ آپ نے ہسٹوگرامنگ کرنی ہو یا اس کی آپ نے سے کوئی اسکیٹر پلاٹس بنا کے کوئی کر فٹنگ کرنی ہو یا کچھ اور بھی کام کرنا ہو تو اس کی انٹرپریٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے ہاں اگر کوئی آپ کی ایسی ٹیکنیک ہے سے اگر ہم کلسٹرنگ کی بات کریں جہاں پہ ریزلٹس کچھ کلر کوڈ ہو کے آ جاتے ہیں یا کلاسیفیکیشن کی بات کریں جہاں کلر کوڈنگ ہو جاتی ہے جہاں شاید ریزلٹس جو ہیں وہ جیوگرافکلی پلیس کر دیے جاتے ہیں تب تو یہ اچھی بات ہے تب تو انٹرپریٹیبلٹی اس کی اچھی ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے کچھ کوانٹیفکیشن میٹرکس تھے یا میجرس تھے وہ ان کے بارے میں بات کی جس کی بیسس پہ ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور پکچر کے بارے میں ایک اور پیسز جوڑنے کے بارے میں تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ کیا ہے where does data mining fits in تو اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ data mining where it fits in اور میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا اب آپ ایک نظر اسکرین پہ دیکھیے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ where does data mining fits in in the entire picture of knowledge discovery in databases تو اس کو ہم ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے اور میں آپ کو اسٹیپس کے بارے میں بتاتا بھی جاؤں گا تو پہلے اسٹیپ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہے ڈیٹا آف کورس بغیر ڈیٹا کے ڈیٹا مائننگ تو نہیں ہو سکتی تو جب آپ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں ڈیٹا مائننگ کے لیے تو ڈیٹا ایسے ہی استعمال نہیں ہو جاتا بلکہ ڈیٹا کے ساتھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے اور میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ جب ہم ڈیٹا سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ڈیٹا کن کن قسموں میں ہوتا ہے کس شکل میں ہوتا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں ڈیٹا اسٹرکچرس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹا سے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں اگلا سٹیپ ہے پری پروسیسنگ کا اس میں بہت سے ایسے آپریشنز ہیں جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے جب ہم نے ای ٹی ایل کے لیکچرز کیے تھے یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اور لوڈ تو یہ جو پری پروسیسنگ کے اسٹیپس تھے اس میں آپ ایک نئی چیز بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ which is feature extraction feature extraction کا کیا مطلب ہے جب ڈیٹا سیٹس بہت بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسکیلیبلٹی ایک ایشو بن جاتا ہے اسی لیے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا تھا تو اسکیلیبلٹی میں جب آپ کے پاس ریکارڈ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ what is the combination of those records and those columns کہ جس کی بیسس کے اوپر اگر آپ کسی لیول کی ایگریگیشن کر لیں یا کچھ کالمس کو ہٹا دیں یا کچھ اس میں سے سب سیٹ نکالیں چیزوں کا کہ جو آپ کے ڈیٹا کی پراپرٹیز تھیں اس میں جو ریلیشن شپس کی پراپرٹیز تھیں وہ تو خراب نہ ہوں لیکن جو آپ کا ٹیبل سائز تھا یعنی کہ نمبر آف ریکڈس یا نمبر آف ایٹریبیوٹس ان کو کم کر لیا جائے جب ان کو کم کر لیں گے تو جو ٹیکنیک کوآڈیٹک پہلے تھی رہے گی تو اب بھی وہ کوڈیٹک لیکن وہ جس ڈیٹا سیٹ پہ چل رہی تھی وہ ڈیٹا سیٹ چھوٹا ہو چکا ہے اور چونکہ نمبر آف ایٹریبیوٹس بھی کم ہو چکے ہیں اس لیے شاید اس کا جو کانسٹنٹ فیکٹر تھا وہ بھی چھوٹا ہو جائے گا تو یہ تو تھی پری پروسیسنگ ڈیٹا آیا ڈیٹا کے بعد پری پروسیسنگ کی پری پروسیسنگ کے بعد پھر ڈیٹا مائننگ کا ایکچوئل کام ہوگا یہ جو ایکچوئل ڈیٹا مائننگ ہوگی اس میں کچھ ماڈلنگ بھی ہوگی اس میں کچھ پیٹرنس بھی نکالے جائیں گے ماڈلنگ کلاسیفکیشن میں ہوگی پیٹرنس کلسٹرنگ میں نکالے جائیں گے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ انٹرپریٹیشن اینڈ ایویلیویشن ہے اس کو میں نے اس لیے ذرا ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب میں ذاتی طور پہ جب ڈیٹا مائننگ کرتا ہوں اپنی ٹولس ٹیکنیکس کے ساتھ تو یہاں پہ بڑا کیئرفلی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے پہ ڈومین نالج بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ ایگریکلچر ڈیٹا کی ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں تو ایگریکلچر ڈومین نالج ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ایگرونومسٹ سے پوچھنا پڑے گا اسی طرح باقی ڈومین اسپیسیفک نالج بھی چاہیے جب یہ سارا آپ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد نالج ڈسکوری ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ پورا اس کا سائیکل دکھایا امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو بڑا انٹرسٹنگ پایا ہوگا جو آپ کے سوال ہیں اس سے ضرور مطلع کیجیے گا اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ